نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا الم صحابا سدائے امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ اشارہ پا کر حضور کا کود گئے لاکھوں کے اندر اشارہ پا کر اشارہ پا حضور انور کا کود گئے لاکھوں کے اندر عدد میں تھے گرچ کم صحابہ عدد میں تھے گل کم صحابہ مگر گئے پھر بھی جم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ انہی کی محنت انہی کے صدقے ہے ہم تلک آج تین پہنچا انہی کی محنت انہی کے صدقے ہے ہم تلک آج دین پہنچا انہی کی محنت انہی کے صدقے ہے ہم تلک آج دین پہنچا خدا کا ہم پہ کرم صحابہ خدا کا ہم پہ کرم ہمارا جا ہو حسم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا اونچا علم صحابہ بلند کر کے خدائے واحد احد کی وحدانیت کا پرچم بلند کر کے بلند کر کے خدا واحد احد کی وحدانیت کا پرچم گرا گے جھوٹے سنم صحابہ گرا گے جھوٹے سنم صحابہ جلا کے کر گئے صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ نہ جب تلک زور کفر توڑا صلیبیت کو مٹا نہ چھوڑا نہ جب تلک زور کفر توڑا سلیبیت کو مٹانا چھوڑا نہ جب تلک زور کفر توڑا سلیبیت کو مٹانا چھوڑا دیا کہیں بھی نہ دم صحابہ کہیں بھی دم صحابہ مجھے خدا کی قسم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہے کمم صحابہ ادائے تارے حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ صدیق اکبر عمر غنی ہوں معاویہ یا میرے علی ہوں صدیق اکبر صدیق اکبر عمر غنی ہوں معاویہ یا میرے علی تھے بھائی بھائی بہم صحابہ تھے بھائی بھائی بہم صحابہ سب کے سب موترم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ فدائی سپاہ اصحاب مصطفیٰ ایک نظر ادھر بھی فدائیان سپاہ اصحاب مصطفیٰ ایک نظر ادھر بھی چمکت روشن نجم صحابہ چمکتے چمکت روشن نجم صحابہ تھے کفر پر شام غم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ وہ جس نے انسانیت سے ارشد جناب انسان کو ملایا وہ جس نے انسانیت سے ارشد جناب انسان کو ملایا جس نے انسانیت سے ارشد جناب انسان کو ملایا انہیں کا اک سے کرم صحابہ انہیں کا اک سے کرم صحابہ انہیں کی فکر اتم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ اشارہ پا کر حضور انور کا کود گئے لاکھوں کے اندر اشارہ پا کر حضور انور کا کود گئے لاکھوں کے اندر عدد میں تھے گرچہ کم صحابہ مگر گئے پھر بھی جم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہے صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا کا اونچا علم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ سدائے شاہ امم صحابہ ادائے تاج حرم صحابہ نبی کے نقش قدم صحابہ وفا